تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بأيو اور گرامی قدر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو ستمبر جمعرات کی صبح وزیرستان حلقہ مسعود کے علاقے میں بمباری کر کے پچاس سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا جن میں عورتوں اور معصوم بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی اس بمباری میں امریکی طیاروں نے حصہ لیا اور اس کے غلام پاکستانی فوجیوں نے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بمباری اور فائرنگ کی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پاک امریکی اتحادی افواج کشمیر آزاد کروا رہی ہو یا ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہو اس حملے کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ القاعدہ چیچن اور ازبک کے تربیتی سینٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے اور پچاس سے زائد غیر ملکی ہلاک ہو گئے ہیں لیکن جب لاشیں لائی گئی تو ان میں کوئی بھی غیر ملکی نہیں تھا بلکہ وہ سب مقامی قبائلی تھے ان پاکستانیوں کو شہید کرنے پر پاکستانی فوج بے انتہا خوش خرم تھی کیونکہ اس کے ہیڈ کنٹرولر اور مرکزی کمان امریکہ کی طرف سے دیے گئے مشن کو انہوں نے میں خود کامیابی سے مکمل کر لیا تھا اور اب پاک فوج جس کا ماٹو ایمان تقوا جہاد پی سبیل اللہ ہے اس کا واحد کام اور مقصد یہی رہ گیا ہے کہ وہ امریکہ بہادر کی غلامی میں سر دھڑ کی بازی لگا دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الشيطان إن كيد كان ضعيفا ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے اے مسلمانوں یہ امریکی اتحادی فوجیں یہاں وزیرستان میں روزانہ بے گناہ قبائلیوں کا قتل عام کرتی ہیں پھر ان مقتولین کو غیر ملکی قرار دے دیا جاتا ہے اور یوں معاملے کو دبا دیا جاتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ پاک فوج کی عیاری مکاری اور شیطانیت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے مظلوم مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی مانند ذبح کر رہے ہیں کیا ان ظالموں کو روکنے والا کوئی نہیں اور کیا ان مظلوم مسلمان شہدا کا کوئی مددگار نہیں ہے واضح رہے کہ آٹھ اگست دو ہزار چار اسپین کی راضی کے مقام پر حکومت اور مسعود قوم کے مابین یہ معاہدہ ہوا تھا نہ مسعود قوم کے علاقے سے فوج پر حملہ کیا جائے گا اور نہ ہی فوج اس علاقے پر حملہ کرے گی لیکن معاہدے کو ایک مہینے گزرنے کے ساتھ ہی حکومت نے مسعود علاقے پر حملہ کر کے پچاس سے زائد افراد کو بارود کی آگ میں جلا کر راہ کر دیا حکومت تو یہ ظلم و ستم کر رہی ہے لیکن کیا ان کارروائیوں کے سلسلے میں مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی اور اگر آج نہیں تو پھر کب اور یہ بزدلی آخر کب تک اے مسلمانوں الله تعالى في كتاب میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ تُو أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بدأوكم أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم یعنی اگر وہ لوگ معاہدہ کرنے کے بعد توڑ ڈالے اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرغنوں اور سرداروں سے جنگ کرو یہ لوگ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے شاید کہ وہ بات آ جائیں اے مسلمانوں کیا تم جنگ نہیں کرتے ایسی قوم کے ساتھ جو معاہدہ توڑ ڈالتی ہے اور پیغمبر کو نکال باہر کرنے کا عزم رکھتی ہے اور انہوں نے ہی جنگ کی ابتدا کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو اے مسلمانوں لڑو ان سے اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں آزاد دے گا انہیں ذلیل کرے گا تمہیں ان پر غلبہ عطا کرے گا ایمان ایمان والوں کے سینوں کو شفا عطا کرے گا ان کے دلوں کے غیظ و غضب کو ختم کر ڈالے گا اور جس کی چاہے توبہ قبول کرے گا اور اللہ بہت زیادہ باخبر اور حکمت والا ہے اس جنگ کے چھ فائدے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں نمبر ایک تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا نمبر دو انہیں ذلیل خوار کرے گا نمبر تین مسلمانوں کو غلبہ اور فتح و نصرت عطا کرے گا نمبر چار مسلمانوں کے دلوں کو بیماریوں سے شفا عطا کرے گا نمبر پانچ اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو ختم کر دے گا نمبر چھ اور ان کی توبہ قبول کرے گا اے مسلمانوں اے برادران اسلام اس وقت یہ فوج اپنی حد سے تجاوز کر رہی ہے اور مظلوم مسلمانوں اور اسلامی ہیرو کے خون سے ہاتھ رنگ رہی ہے چند روز پہلے شمالی وزیرستان میں امریکی اور پاکستانی فوجیوں کی مشترکہ کارروائی میں تین مقامی قبائلیوں کو شہید کر دیا گیا تھا جن میں ایک چھوٹا بچہ بھی شامل تھا اس کے نتیجے میں مظاہرہ بھی کیا گیا تھا وانا میں اندازن فائرنگ کر کے ان شیعہ اور منافق فوجیوں نے آٹھ افراد سمیت بیس افراد کو شہید و زخمی کر ڈالا اور آج جس کو بیان کرتے ہوئے زبان خون خون ہو جاتی ہے اور دل لہو لہو روتا ہے اور قلب و دماغ پارا پارا ہوئے جاتے ہیں پچاس سے زائد مسلمانوں کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ آنکھیں پھترا گئی کہ یہ فوج جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہے ایمان تقوا جہاد بھی سبیل اللہ کا دعویٰ کرتی ہے کیا اس طریقے سے مسلمانوں کا خون بھی بہا سکتی ہے بکھرے ہوئے اعضا اور جسم کے ٹکڑے دور دور تک پڑے ہوئے تھے پورا بدن جل کر راک ہو چکا تھا اور پورا میدان کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا اے مسلمانوں یہ مظلوم شہدا تم سے فریاد کرتے ہیں اے ہمارے بھائیوں ہمیں کس جرم میں یوں بے دردی سے قتل کیا گیا ہم نے پاکستان کے خلاف کیا کیا تھا ہماری خطا کیا تھی ہمارا جرم کیا تھا ہم تو اپنے علاقے اور گھروں میں پرامن زندگی گزار رہے تھے پھر یہ بمباری اور فائرنگ کیوں اے بھائیو کیا تم لوگ ہمارے خون کو یوں ہی ضائع کر دو گے کیا تم ہمارا انتقام نہیں لوگے کیا تم ہمارا بدلہ نہیں لے سکتے تم تو ان بزرگوں اور اسلاف کے فرزند ہو جو ایک ہندو نو مسلم لڑکی کے انتقام کے لیے چالیس سال تک لڑتے رہے ہو تم تو اے پی فقیر کے جانشین ہو جنہوں نے وزیرستان کے علاقے میں انگریزوں کو ناکو کو چنے چبوائے اور ناقابل فراموش سبق سکھایا آج پھر فرزندان انگریز اور غلامان امریکہ تمہارے بھائیوں کو گرفتار کر رہے ہیں امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں شہید کر رہے ہیں تمہاری عورتوں ماؤں اور بہنوں پر دست درازی کر رہے ہیں اور تمہارے علماء کو قتل کروا رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو کیا تمہارے بھائیوں کا یہ بہتا ہوا رہو اور خون تمہیں جھنجھوڑنے اور خود فراموشی کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ تم بھی یوں بھیڑ بکری بکریوں کی مانند ذبح کر دیے جاؤ تمہاری عزت و ناموس پر حملہ ہو تمہارے بوڑھے باپ داداؤں کی داڑیوں کو یہ فوجی بدماش نوچیں اور تمہاری و بہنوں کی عصمت دری کرے اور عفت و عزت پر ڈاکہ ڈالیں تمہارے معصوم معصوم پھول کی مانند بچوں کو غلام بنا ڈالے ہے مسلمانوں ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارے سامنے حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ جیسے عظیم اور جبیل القدر عالم کو پرویز نے شہید کروا ڈالا مدارس و مساجد پر چھاپے مارے مارے جاتے ہیں لیکن تم بیدار نہیں ہوتے کل شمالی وزیرستان میں وانا میں اور آج مسعود کے علاقے میں اس ظلم ستم اور اس وحشت و حیوانیت اور چنگیزیت اور بربریت کا آغاز ہو چکا ہے اگر تم نے ہمارے خون کا انتقام نہیں لیا تو کل روز محشر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان اے مسلمانوں اے ایمان والو بے غیرتی بے حمیتی اور بے ہمتی کا مظاہرہ کیا جائے گا قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر ان جن سے لڑا جا رہا ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور یقیناً اللہ ان مظلوموں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے مگر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ختم نہ فرماتے تو یہ عبادت گاہیں اور یہ مسجدیں ختم ہو جاتی جن میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ رب العزت طاقتور ہے زور اور ہے اور غالب ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله العفو غفور یعنی جس نے اسی قدر بدلا لیا جتنا اس پر ظلم ہوا پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا اے مسلمانوں اٹھو بیداری کا مظاہرہ کرو اپنے ہاتھوں میں اسلحہ تھام کر دشمنوں کا تعاقب کرو ان کا پیچھا کرو یہ جہاں بھی ملیں وہاں ان کو مارو انہیں گرفتار کرو ان کا محاصرہ کرو ان کی نگرانی کرو کہ کہیں نکل نہ جائے اپنے بھائیوں کے خون کا انتقام لو ان کے یتیم بچوں اور و بہنوں کی مدد کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ان اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اے لوگو آگے بڑھو مورچے سنبھالو ہر بندوق کنال رخ فوجیوں کی طرف کر دو ہر توپ کے دہانے کو ان امریکی غلاموں کی طرف موڑ دو ان کے دماغ اڑا دو تاکہ خباست اور بدماشی سے بھرے ہوئے ان سروں کا صفایا ہو جائے ہر بڑھتے ہوئے ہاتھ کو مروڑ ڈالو ہر اٹھتے قدم کو کاٹ ڈالو ہر بری آنکھ کو نکال ڈالو ان کے مراکز کو جڑوں سے اکھاڑ ڈالو ہمت سے کام لو عزم و یقین کا مظاہرہ کرو آج ہمارا دین مظلومیت کے آنسو رو رہا ہے آج ہمارے پیغمبر سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دین اسلام لاوارث کھڑا ہے آج مجاہدین کو دہشت گرد اور دہشت گرد امریکہ اور اس کی اتحادیوں کو امن پسند اور انسانی حقوق کا علم بردار قرار دیا جاتا ہے آج شیطان کو فرشتہ اور بدماشوں کو اصلاح پسند کہا جا رہا ہے آج مفسدین کو مسلحین اور مرتدوں کو مسلمان قرار دیا جا رہا ہے آج دین الہی بے سہارا ہو چکا ہے اٹھو اے مسلمانوں اپنے دین کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا یتیم بچوں کے آنسو کو صاف کرو بیوہ عورتوں کے غم کو ہلکا کرو انہیں تسلی دلاؤ مظلوم بہنوں کی عزت و عصمت اور عزت کی حفاظت کی خاطر سر پر کفن باندھ لو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بیدار نہیں ہوتے جبك الله عز وجل فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان مظلوم مجبور کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست اور مددگار بھیج دے آج وزیرستان کے ہر گھر میں ماتم بپا ہے ہر آنکھ نمناک ہے ہر دل غمناک ہے ہر زبان اللہ کی مدد و نصرت اور ظالم فوجیوں کی تباہی و بربادی کے لیے دعا گو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو در بدر پھر رہے ہیں حیران و سرگردہ ہیں کہ پاکستان تو ہمارا ملک ہے ہمارا وطن ہے تو ہم پر کیوں بمباری کرتا ہے اس کے فوجی ہم پر کیوں فائرنگ کرتے ہیں ہمیں تو اسکولوں مکتبوں اور مدرسوں میں یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ پاک فوج ہندوستان کے ہندوؤں کے خلاف لڑتی ہے تو کیا ہم ہندو ہیں جو ہمیں مارا جا رہا ہے یہ ہندوستان پتہ ہو چکا ہے کشمیر آزاد ہو چکا ہے جو ہماری باری آ چکی ہے یہ بچے کہتے ہیں اے اللہ ان فوجیوں کو برباد فرما پرویز اور بش کو ہلاک کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمارے دلوں کو تسلی عطا فرما اور ہمیں عادل و منصف مسلمان حاکم عطا فرما ابن الصیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا تو مسلمان اس قدر خوف زدہ تھے اور سہمے ہوئے تھے کہ ایک تاتاری چالیس چالیس مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرتا جاتا اور کوئی اس تک نہ کرتا انہوں نے ایک دردناک واقعہ لکھا ہے کہ ایک تاتاری نے چالیس مسلمانوں کو ایک گھر میں قید کر دیا اور کہا کوئی یہاں سے نہ ہلے میں جا کر تلوار لے کر آتا ہوں اور وہ بے ہمت اور بغیرت مسلمان فارمی مرغیوں کی طرح انتظار کرنے لگے کہ کب تاتاری آئے اور انہیں ذبح کرے وہ لوگ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک قیدی نے غیرت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم چالیس آدمی یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم اس کا انتظار نہیں کر رہے کہ تاتاری تلوار لے کر آئے اور ہم سب کو ذبح کر ڈالے تو کیوں نہ ہم سب جمع ہو کر اس پر حملہ کر دیں اور اسے قتل کر ڈالیں چنانچہ ان سب نے اس جوان ہمت کو اپنا قائد بنایا اور تاتاری تلوار لے کر آیا تو سب نے مل کر یک بار بھی اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر کے سب آزاد ہو گئے آج ہم لوگوں کی مثال بھی ان بغیرت و بے ہمت لوگوں سے مختلف نہیں بس اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹے سے گھر میں قید تھے اور ذبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے یا ہماری مثال فارمی مرغیوں کی سی ہے بس اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹے سے پنجرے میں قید اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں ذبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور ہم ایک وسیع و عریض قید خانے اور ایک بہت بڑے پنجرے میں بند اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور امریکیوں اور اس کے بدماش اور مکار اتحاد جہادیوں کے ہاتھوں ذبح ہونے کے منتظر ہیں اے لوگوں آخر کوئی باہمت مرد میدان کیوں نہیں اٹھتا تاکہ ان قصابوں کے سروں کو تن سے جدا کر دے اور ان کے ظالم ہاتھوں کو قلم بنا دے جب آخر ذبح ہونا ہی ہے تو عزت کے ساتھ کیوں نہ ذبح ہوا جائے اور جب آخر مرنا ہی ہے تو غیرت کے ساتھ کیوں نہ شہید ہوا جائے اٹھو اور سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کو گلے لگاؤ پورے جنت میں تمہیں گلے لگائیں گی دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر میدان جہاد کی طرف بڑھو جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں اور غیرت مند اور باہمت جوانوں کی راہیں تک رہی ہیں جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا اگر جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو بزدلی کی موت مرو گے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ تنفرو يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير اگر تم لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے بزدلی کی موت انتہائی شرمناک موت ہے بزدلوں کی موت سے انقلاب نہیں آتا قوم بیدار نہیں ہوتی امت نہیں جاگتی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کتنے سارے لوگ گاڑیوں اور ٹرینوں کے حادثے میں زلزلے اور تعاون میں مارے جاتے ہیں لیکن ان کی موت کسی کو خون کے آنسو نہیں رلاتی مگر ہمارے جو بھائی اس حملے میں شہادت کی نعمت سے سرفراز ہوئے یہ انشاءاللہ اس قوم کی بیداری کا سبب بنیں گے انشاءاللہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا کیونکہ یہ بزدلی کی موت نہیں مرے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہے ایک بزدل سے پوچھا گیا تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے تو اس نے کہا میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ موت یہاں آ جائے تو میں خود کیسے موت کی طرف چلا جاؤں ایک مرد روزانہ اپنی بندوق صاف کرتا تھا اس کی بیوی نے پوچھا سرتاج آپ روزانہ بندوق صاف کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے تو اس نے کہا تم نہیں سمجھتی کسی دن اس کی ضرورت پیش آئے گی ایک دن چور اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور سب باندھ کر لے جانے لگے تو بیوی نے اسلحے کی طرف اشارہ کیا تو شوہر نے کہا اسے میں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال رکھا ہے چور دوبارہ آئے اور کہا کہ تمہاری یہ بیوی بہت خوبصورت ہے یہ ہمارے سردار کو پسند آ گئی ہے پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگے تو بیوی نے کہا اے سرتاج یہ ہتھیار کب استعمال کرو گے تو اس نے کہا کہ یہ میں نے ضرورت کے لیے سنبھال رکھا ہے مبادہ کوئی مشکل پیش آئے تو اسے استعمال کروں گا اے مسلمانوں اب وقت آ پہنچا ہے کہ جو کلاشن کو آپ اپنے کندھوں سے لٹکائے بازاروں میں پھرا کرتے تھے اسے استعمال کریں اس مرد کی طرح نہ بنیں بلکہ تاریخ اسلام کے ان بہادروں کا راستہ اختیار کریں جو اسلام کی سر بلندی اپنی عزت و ناموس و عیال اور گھر والوں کی حفاظت کی خاطر شہید ہو گئے لیکن انہوں نے کافروں منافقوں اور مرتدوں کے سامنے سر نہیں جھکایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے آگے بڑھو شہادت کی نعمت کے لیے آگے بڑھو وہ وقت بہت قریب ہے جب امریکہ کے ریزے ریزے ہوں گے اور اس کے غلاموں کے ہزاروں ٹکڑے ہوں گے اللہ اللہ اکثر کل ہم نے روس بکھرتے دیکھا تھا کل ہم نے روس بکھرتے دیکھا تھا اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے اس آگ کے شعلوں میں امریکہ جلتا دیکھیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو میدان جہاد میں نکلنے اور مجاہدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں روس کی تباہی و بربادی دکھائی اسی طرح امریکہ کی تباہی و بربادی بھی ہمیں دکھائے اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ظلم سلم زیادہ اور کوئی بدنام نہیں اور بربادی یاد کرو ہیرو شیما ناگا کی بربادی یاد کرو اس مجرم کے شوق سے کو سب مل کے دنیا والوں اس سے بہتر کام نہیں امن کی خاطر دنیا والوں اس سے بہتر کام نہیں ظلم و ستم میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام نہیں اور کوئی بدنام نہیں عالم دہشت گرد امریکہ کا دہشت گرد اسلام نہیں عالم دہشت گرد امریکہ کا دہشت گرد اسلام نہیں بھارتی فوج کے ظلم سے مرنے والے کیا انسان نہیں بھارتی فوج کے ظلم سے مرنے کوئی کیا و ستم میں نہیں اور کوئی بدنام نہیں عالم دہشت گرد اسلام نہیں عالم دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں جس کی رگ رگ رہی جاری کیسے نبھائے گا جس کی رگ رگ میں میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام نہیں اور کوئی بدنام نہیں عالم دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالم دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں ظلم و ستم میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام